عبداللہ بن ابو بکر نے عبد الملک بن ابو بکر سے انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہائش پذیر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنے شوہر کے سامنے تمہارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاں سات دن قیام کروں گا اور اگر تم چاہو تو تین دن قیام کروں گا پھر باری باری سب کے ہاں جانا شروع کروں گا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا آپ تین دن قیام فرمائیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بائیس